السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد ان محمدن عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونسح الامہ وترکہ علی البیضاء لیلہ کنہاریہ لا یزیغ عنہ الا حالک صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدا بہدہ وستن بسنتہ یلی یوم الدین وبعد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کی باتیں اس چینل سے اس گروپ سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں بڑے گناہوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج علامت نمبر دس بڑے گناہ کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے نو علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں آج دسویں علامت انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں جلد از جلد توبہ کی توفیق دے ان گناہوں پر اللہ رب العالمین ہمیں ندامت اور پشیمانی کی توفیق دے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے امین رب العالمین جس گناہ پر دنیا میں حد یا سزا مقرر کی گئی ہو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اصول ہے بڑے گناہ کی پہچان ہے کہ جس گناہ پر دنیا کے اندر کوئی حد رکھی گئی ہو سزا رکھی گئی ہو تو ایسی صورت میں وہ گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے جیسے نمبر ایک زنا زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کی طرف سے ہو تو شریعت میں اس کے لیے رجم ہے کہ دونوں کو رجم کر کے پتھروں سے مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں کنوارے ہیں تو اسی صورت میں سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے خود و انی خود و انی تم لوگ مجھ سے سیکھو مجھ سے سیکھو یا مجھ سے دین کے حکام لو پتال اللہ علیہ سبیلا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے البکر و بالبکر میاں نفی و ثنا اگر باکرا ہیں یعنی غیر شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں سو کولے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا ویسے وہ بھی سیب اور اگر سیب ہیں شادی شدہ ہیں تو سو کوڑے اور رزم کر دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے تو رزم ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہوں اگر مان لیجئے ان میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہوگا اسے رجم کریں گے اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس پر سو کوئے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجم کیا جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ محمد بالحق اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا وہ انضل علیہ کتاب اور آپ پر کتاب اتاری وہ کا انضل اللہ آیت رجم اور اللہ رب العالمین نے جو آپ پر اتارا تھا قرآن میں ان میں سے رجم کی آیت بھی تھی فقرا انا ہا وہ ہا وہ عینا ہم نے اسے پڑھا اسے یاد کیا اسے محفوظ کیا اس کو سمجھا وہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم البا اللہ کے رسول نے رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا تو قرآن کے اندر باقاعدہ آیت تھی کہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان دونوں کو رزم کر دیا جائے گا لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی البتہ اس کا حکم آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا پھر آپ نے فرمایا کہ انطار انطالعن سے زمان مجھے خوف ہے اس بات کا کہ جب لمبا زمانہ ہو جائے گا ائقول قائل کو تو کوئی کہنے والا یہ کہے وہ اللہ ہما نجد آئے ترجم فی کتاب اللہ اللہ کی قسم ہم رجم کی آیت قرآن کریم کے اندر نہیں پاتے ہیں فی الد البر کے انضل اللہ تو گمراہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک فرد کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے نازل کیا تھا ورجمفی کتاب اللہ حق ان علامن ذنا الرجال والنساء اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم حق ہے ثابت شدہ ہے اس آدمی کے اوپر جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ ہوں مرد میں سے یا عورتوں میں سے یہ قامت البینہ جب دلیل آ جائے ثبوت مل جائیں اوکان الحبل حبل یا حمل ٹھہر جائے او اول اعتراف یا اعتراف انہیں یعنی اعتراف کر لیا جائے عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے یا دلیل قائم ہو جائے ثبوت مل جائے گواہ مل جائیں یا حمل ٹھہر جائے اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھہر گیا اس کا مطلب یہ کہ حمل ناجائز ہے اور اس عورت سے زنا کا صدور ہوا تو ایسی صورت میں ان پر حد لاگو کی جائے گی اگر شادی شدہ ہوں گے تو رزم کر دیا جائے گا اور اگر شادی شدہ نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کو ان پر حد نافذ ہوگی سب کوئل لگا جائیں گے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو معلوم ہوا کہ زنا بڑا گناہ ہے اور تین جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ زنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس طریقے سے نہ کسی قتل کرنا اور زنا کرنا تو زنا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جس پر دنیا کے اندر حد باقاعدہ رکھی گئی دوسری یا نمبر دو ناحق قتل کرنا اللہ کا فرمان ہے کہ ان نفس نفس جان کے بدلے جان ہے اور اس پر مسلمانوں کے اتفاق ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کیا تو وہ قتل کا مستحق ٹھہرے گا اللہ یہ کہ جو وارثین ہیں دیت پر راضی ہو جائیں یا مکمل معاف کر دیں تو نہ کسی کو قتل کرنا اس کی سزا یہ ہے اس میں قصاص ہے اور جو قاتل ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اللہ یہ کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں اسے معاف کر دے مکمل طور پر یا دیت پر راضی ہو جائیں نمبر تین دین اسلام سے مرتد ہو جانا دین اسلام سے مرتد ہو جانا یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی سزا شریعت کے اندر قتل رکھی گئی ایک انسان اگر وہ کافر ہے تو اپنے دین پر رہ سکتا ہے لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا اس لیے کہ وہ اسلام جو اللہ ابامین کا سچا دین ہے سچا دھرم ہے وہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنے گا لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہو گیا تھا پھر کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں دین کے اندر کوئی خیر نہیں اور دین کے اندر ہر زمانے کے لحاظ سے چلنے کی صلاحیت نہیں ورنہ یہ انسان کیوں دین سے مرتد ہو جاتا تو ایسے صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہوا تو اپنے کم عقلی کی بنا پر اسلام کی آ... کے مسائل کو احکام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ ہوا یا ممکن ہے کہ اس کی پہلے سے کوئی بدنیتی رہی ہو سازشی ذہن کا ہو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے قبول کیا اور پھر دین اسلام سے مرتد ہو کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہا تو اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے گا اللہ کے سلو کے حدیث ہے من بدلا دین ہو فقتلو جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین سے قتال کیا تھا صحابہ کرام نے ان کے ساتھ قتال کیا جو دین سے مرتد ہو گئے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ دین سے ارتداد یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اسلام کے اندر مرتد ہو جانا ہے اے اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بخاری مسلم کی روایت کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اللہ بےحد بے عہد اللہ سلاس مگر تین چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے اسیب الزانی یہ تین باتیں جو پیش کی گئیں اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسیب الزانی شادی شدہ زانی مرد یا عورت اور نفس بن نفس اور جان کے بدلے جان وہ تاریک الدین مفارق الجماع دین کو چھوڑ دینے والا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا اور کفر کے راستے کو اختیار کر لینے والا اسے قتل کر دیا جائے گا لیکن ظاہر بات ہے یہ تین ہوں یا اور جو آنے والے مسائل ہیں جن میں سزا رکھی گئی ہے ان میں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے حاکم وقت قتل کرے گا عام لوگوں کا کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے عام لوگ کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی پر حد نافذ نہیں کر سکتے یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے حاکم وقت اگر کرے گا تو ٹھیک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے ہوگا عام لوگوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا عام لوگوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کا نماز پڑھنا دین پر قائم رہنا بچوں کی تربیت کرنا اولاد کی تربیت کرنا اور اس طریقے سے ان کے جو ماتحت کے لوگ ہیں ان کی تربیت کرنا خود دین پر قائم رہنا یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے البتہ جو دیگر جو دوسرے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں کبھی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے قتل کرنے کی وہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے یا حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کوئی دوسرے عام لوگوں کی یا کسی جماعت کا وہ سربراہ ہو یا امیر ہو کسی جماعت کا کسی تنظیم کا ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے یہ یہ حاکم وقت جو مسلمانوں کا امیر ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہ سزا لگائے یہ سزا نافذ کرے لیکن اگر وہ سزا نافذ نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی جواب دہی قیامت کے دن ہوگی لیکن عام لوگوں سے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی میں کام کرنے والے ہر شخص کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر لائٹ خراب ہو جائے تو ڈرائیور سے نہیں سوال کیا جائے گا کمپیوٹر خراب ہو جائے تو جو ڈرائیور ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کمپیوٹر خراب ہو گیا تمہاری ذمہ داری کے اندر آتا ہے یہی معاملہ دین کا بھی ہے ذمہ داریاں سب کی تقسیم ہیں لہٰذا جس کی ذمہ داری میں جو مسئلہ آتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا دوسروں سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اور دین سے ارتداد کبھی مکمل دین چھوڑ دینے سے ہوتا ہے اور کبھی دین اسلام کے اندر جو اصول ہیں اور بنیاد ہیں ان کا انکار کر دینے سے بھی انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرے قیامت کے بارے میں شک کرے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دے جنت جہنم کا انکار کر دے یا اس طریقے سے اللہ کی رویت کا انکار کر دے قیامت کے دن یا اس طریقے سے اور جو متفقل مسائل ہیں جو اسلام کے اصول ہیں ان کا انکار کر دے قرآن کی تقزیب کر دے آیت کا انکار کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے آخرت کا جو جنت اور جہنم ہے حوض ہے یا قبر کے سوالات ہیں قبر کے اندر نعمتیں اور عذاب ہیں ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دے ایسی صورت میں وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا تقدیر کا انکار کر دے نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کر دے جو ایمان کے ارکان ہیں تو بھی گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کو گالی دینے والا نبیوں کو گالی دینے والا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی شان میں گستاخی کرنے والا تو اس کی سزا بھی قتل ہے اور ایسے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے اور اپنے دور کے ایک عظیم مجدد علامہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جو اپنے موضوع پر کافی اور شافی اور بہت ہی اہم ترین کتاب ہے اشارب المسلول علاشاط شاطم الرسول اس کتاب کا مطالعہ کرنا اس موضوع کے لیے انتہائی مفید ہوگا اور انسان کے لیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی پانچویں چیز شراب نوشی اس پر بھی سزا رکھی گئی ہے اور علماء کا اتفاق اس بات پر کہ شراب نوشی پر کوڑے ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو شراب پینے کی وجہ سے جوتوں سے اور جرید یعنی اس طریقے سے جو کیا نام ہے درختوں کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو یعنی ڈنڈے سے ان کو پیٹا البتہ کتنے کوڑے لگائے جائیں گے اس میں اختلاف ہے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اسی کوڑے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب نو شرایا گیا تو آپ نے دو کوڑوں سے چالیس کے قریب مارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی پر عمل کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے کم سزا اسی کوڑے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برقرار رکھا تمام صاحب نے ان کی موافقت کی کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی اور یہاں سعودی عرب کے جو دائمی بڑے علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ شراب پینے کی سزا اسی کوڑے جبکہ اور بہت سارے علماء ہیں ان کے علاوہ علماء جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں شرابی کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے گی البتہ اس سے زیادہ مارنا یہ حاکم وقت کے ثواب دید پر ہے اگر چالیس سے زیادہ مارنے میں حاکم وقت کو مصلحت نظر آتی ہے یا ضرورت نظر آتی ہے اس آدمی کو دیکھ کر کے تو وہ اسی کوڑوں تک کر سکتا ہے یعنی حاکم وقت کی کے ثواب دید پر منحصر ہے یہ امام ابن خدامہ اور شیخ السلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا یہ موقف اور ان کا قول ہے کہ اس کی سزا چالیس کوڑے ہیں البتہ امام وقت کو اختیار ہے کی تعزیر کے طور پر اگر مصلحت سمجھتا ہے کہ سزا بڑھا دی جائے تو ایسی صورت میں اسی کوڑتوں کو بڑھا سکتا ہے ورنہ اصل سزا شراب نوش کی چالیس کوڑے ہیں یہ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے نمبر چھ زنا کی تہمت لگانا کسی پر بھی زنا کی تہمت لگانا چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایسی صورت میں اس پر اسی کوڑے ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے المحسنات جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جنا کی جنا کا الزام لگاتے ہیں پھر چار گواہ لے کر کے نہیں آتے فجر دوانی نہ جلدا ان کو اسی کوڑے مارو ولا تقبل الحم شہادت ابدا اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو وہ اولا اکم الفاصقون یہ کون ہے فاسق لوگ ہیں تو اس سے معلوم ہوا عشاط کریمہ سے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر جنا کا الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے کر پاتا ہے تو اسی صورت میں اس پر کوڑے لگائے جائیں گے اور اسی کوڑے لگائے جائیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر کیا کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مرد پر الزام لگائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے اور یہ حکم سب کے لیے سب مرد اور عورت سب اس کے اندر شامل ہے عورتوں کو بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ورنہ اگر مرد بھی زنا کرتا ہے اور مرد پر کوئی یعنی زنا کرتا ہے مرد مان لیجئے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی اس طریقے سے اگر مرد پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے نہیں کر پایا وہ گواہ پیش تو ایسی صورت میں اس پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمبر سات اغلام بازی کرنا یعنی مرد سے اپنی شہوت پوری کرنا پیچھے کے راستے سے شہوت پوری کرنا اغلام بازی کرنا تو اسی صورت میں اس کی سزا کیا ہے یہ بھی قتل ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے سلفرما فرمائے وجد تمہ یہ عمل و عمل قوم لوت جب تم کسی کو پاؤ کہ قوم لوت کا وہ عمل کرتا ہے فخر الفا مفول ابھی تو کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ بدفیلی کی جا رہی ہے دونوں قتل کر دو یہ ابو داود کی صحیح روایت ہے امام علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو اگر مفعول بھی جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اگر وہ راضی ہے اس کی مرضی سے چیز ہو رہی ہے اس پر زبردستی نہیں کی گئی یا تلوار کی نوک پر اس سے کام نہیں کرایا گیا تو اسی صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ مجبور کر دیا گیا اسے ایسی صورت میں اس پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبور ہے ایسے کرنے والوں کو بھی اگر مجبور کر دیا جائے تو اس پر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اغلام بازی کرنا یعنی پیخانے کے راستے سے شہوت پوری کرنا یہ بھی سنگین جرم ہے شریعت کے اندر اور ایسے کرنے والے کی سزا قتل ہے دونوں قتل کر دیا جائے گا بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ پہاڑی سے ان کو زمین پر ڈھکیل دیا جائے گا تاکہ دونوں مر جائیں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اور یہ جانوروں کی فطرت کے اندر یہ چیز نہیں ہے نہ عزب اللہ منظال سے اگر کوئی ایسا انسان کرتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف کرتا ہے اور حکمت کے خلاف یہ سنگین جرم ہے اللہ رب العامن لط علیہ السلام کی قوم کو اس جرم میں سخت ترین سزا دی تھی وہ سزا اور لوگوں کو نہیں دی گئی تین تین سزائیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دی تھی نمبر آٹھ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا جو مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہو مسلمانوں کی لاٹھی کو پھاڑ رہا ہو ایسی اس صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث کے اندراطا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ارفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عطا کم جو تمہارے پاس آئے امرکم مجھ جمی رجن واحد اور تمہارا معاملہ تمہارا کریمہ ایک آدمی پر اکٹھا ہے سب لوگ ایک آدمی پر اکٹھا ہیں یرود ہے ساکم وہ تمہاری لاٹھی کو پھالنا چاہتا ہے تمہارے درمیان اختلاف کرنا چاہتا ہے اور فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور یو فرقہ جماعت کم یا تمہاری جماعت کے اندر یا تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے فخ تو ایسے آدمی کو قتل کر دو یہ صحیح مسلم کی روایت لہذا اگر جب سب لوگ اکٹھا ہوں کہیں اور کوئی اس اتحاد کو ختم کرنا چاہ رہا ہو اور ان کے صفوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہو تو اس صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر نواں گناہ کیا ہے نمبر نو زمین میں فساد برپا کرنا یا رہزنی کرنا ایسے کرنے والے کے لیے بھی سزا اسلام کے اندر قتل ہے جیسا کہ سورہ الماعدہ کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ان نما جزا الدین حریب اللہ رسولہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محربہ کرتے ہیں وہ یس اون فر ارد فسادہ اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں ائوقت تلو اوسل یہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے عیدی و الحمن خلاف یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا ہے دائنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں اور جب بایاں ہاتھ کاٹا جائے دہنا پاؤں کاٹ دیا جائے اور انفو من الارض یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے لہم خیز انفی دنیا یہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے وہ لہم فی الآخرت یا عذاب العدیم اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے تو دنیا کے اندر ان کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا جو دنیا کے اندر فساد کریں رہزنی کریں قتل عام کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آئے تھے رول اور زکوان جو کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے مانوی کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ پھر آپ نے ان کو وہاں جو بیت المال کے اونٹ تھے ان کی رکھوالی پر معمور کر دیا تھا تو انہوں نے بدہدی کی اور اونٹوں کو بھی قتل کر دیا اور بھگا لے گئے اور اس طریقے سے جو رکھوالے تھے ان کو قتل کر دیا اور بری طرح ان کو قتل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ نے باقاعدہ شہسوار بھیجے اور ان تمام لوگوں کو پکڑا گیا اور ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا ان کی آنکھوں میں سلائی ڈال دی گئی اور ان کو آ... اور ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ جیسا انہوں نے کیا تھا ویسے ان کو سزا دے دی گئی اس طریقے سے یہ یعنی اللہ کے قرآن سے بھی یہ ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے دسویں چیز کیا ہے ایسا شخص جو کسی کا مال لوٹتا ہے یا کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا ابو حرض اللہ عنہ ہے کہتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کے سر کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور انجا رجل یرید علی آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی آئے اور میرا مال لینا چاہے کالا فلا تو ہی مالک تو آپ نے کہا اپنا مال اسے نہ دو کالا رائے ان قاتل تو آپ نے تو اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے قتال شروع کر دے قال قاتل ہو تم اسے قتل کرو اسے قتال کرو قال رائے تعین قتل نہیں تو آپ نے کہا اس نے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے مار دے قال فنتا شہید تو آپ نے کہا تم شہید ہو گئے رائے تا ان قتل تو ہوں تو آپ نے تو اس راوی نے پوچھا اس شخص نے کہ کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کر دوں قال ہوا فنار تو آپ نے کہا کہ جہنم کے اندر رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے تو اگر کوئی آدمی کسی کا مال ناحق لوٹتا ہے عزت و آبرو لوٹتا ہے تو ایسی صورت میں ہر آدمی کو اپنا ریفنڈس کرنے کا حق دیا گیا ہے اور دنیا کا ہر قانون دیتا ہے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بند ہے اور کوئی دروازہ توڑ کر کے اس کا مال لوٹتا ہے یا اس طریقے اس کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے تو ظاہر بات وہ آدمی اپنی مدافعت کرے گا اور اسی صورت میں اگر اس آدمی کو قتل بھی کر دیتا ہے عزت کی حفاظت میں اور اپنی جان کی حفاظت میں تو دنیا کا کوئی قانون اس کو مجرم قرار نہیں دیتا ہے اس صورت میں تو ایسی صورت میں انسان اپنی جان کے فاط کرے گا عزت کے فاط کرے گا تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا گیارہ نمبر گیارہ جادوگر جادوگر کی سزا بھی قتل ہے اور اس میں اس پر صحابہ کا تقریباً اجماع ہے اور جمہور علماء کا بھی قول یہی ہے کہ جادوگر کی سزا بھی کیا ہے قتل ہے کیونکہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے اور جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے لہذا اس کا سیکھنے والا سکھانے والا یہ کافر ہوتا ہے لہذا اس کا وہی حکم ہے جو ایک کافر کا ہوتا ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تو یہ تقریباً گیارہ ایسے اعمال ہیں یا گیارہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر رکھی گئی ہے لہذا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان گناہوں کی خطورت کو ان کی سنگینی کو سمجھیں اور ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ایک بات کہہ کر کے جو میں نے درمیان میں کہا تھا دوبارہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان گناہوں پر جو سزائیں رکھی گئی ہیں ان سزاؤں کی تنفیز حاکم وقت کی ذمہ داری ہے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی سے قصاص لیں کسی زناکار کو دیکھ لیں اس کو رزم کریں یا اس پر کوڑے برسائیں یا کسی جادوگر کو ہم پکڑے اسے قطر کر دیں نہیں ہرگز نہیں یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے قطع نہیں ہے جو عام لوگ ہیں عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو اسے حاکم وقت تک پہنچائیں عدالت تک پہنچائیں ثبوت مہیا کریں اگر ان کو سزا دے دی جائے ٹھیک ہے اگر ان کو سزا نہیں ملتی ہے تو یاد رکھیں ایک دن موجود ہے اور یہ حکم گستاخی رسول کے لیے بھی ہے اگر کوئی اللہ کے قسور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو جا کر کے قدر کر دیں ایسے آدمی کو پیش کیا جائے عدالت کے اندر ثبوت اکٹھا کیے جائیں مہیا کیے جائیں اور اس کے بعد اگر عدالت اسے سزا دیتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر عدالت نہیں دیتی اس کو سزا تو اسی صورت میں ہماری اور عام لوگوں کی ذمہ داریاں ادا ہو گئیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور سزا دے گا اور جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے ضرور سزا ملتی ہے دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے اور آخرت کے لیے سزا تو اس کے لیے تیار ہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی کارٹون بنایا تھا اپنی کار کے اندر جل کر کے تباہ ہو گیا راک ہو گیا برباد ہو گیا دنیا سے ختم ہو گیا وہ جسے ڈیڑھ مار کے جس شخص نے جس پلید نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس طریقے سے کارٹون بنایا تھا ایسے شخص کو اللہ رب العامی نے دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے واسل جہنم ہو گیا اور جل کر کے راک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کی حفاظت کا دفاع کرنے والا اور اپنے نبی کے اللہ رب العامین کافی ہے لہذا ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں مشتعل کرتے ہیں اور اس طریقے سے جذبات میں لے کر کے آتے ہیں لہذا اگر کبھی ایسا سرزد ہو کسی کی طرف سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوجھ بوجھ کا ثبوت دیں ایسے آدمی کے خلاف گواہ یا ثبوت مہیا کریں اور حاکم وقت یا عدالت تک لے کر کے جائیں اگر سزا مل جاتی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملی تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی قیامت کا دن موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سب کو حاضر ہونا ہے اور اللہ بامن ضرور ان کو سزا دے گا جنہوں نے ان کے حبیب اور اس کے خلیل کی توہین کی اور شان میں گستاخی کی اللہ بامن ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے گا تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں قتل کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے عام لوگوں کی نہیں ہے یہ کہ عام لوگ کسی کو قتل کریں تو یہ باریکی سمجھنا ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ خوارج اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی ذمہ داری ہے قتل کرنا جس کو بھی آپ آئیں قتل کر دیں یہ حرام ہے ایسا کرنا یہ کھلواڑ کرنا ہے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑے بڑے گناہوں کے امور کے اندر ملوث کرنے والی بات ہے اور مسلمانوں کو یعنی کیا نام ہے ان کے لیے یہ بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق دے حق پر قائم رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ